حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عمرہ ہے ہم نے حج کے ساتھ اس کا فائدہ اٹھایا ہے لہٰذا جس شخص کے پاس قربانی کا جانور نہیں وہ مکمل طور پر حلال ہو جائے اور سن لو کہ عمرہ حج میں داخل ہو گیا ہے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار آٹھ سو سترہ